نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامن راجول بالله اللہ الا شفعهم الله اللہ جس مسلمان کے جنازے میں ایسے چالیس آدمی شامل ہوں جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز باب من صلى علیہ 40 شفعوا فيه حدیث نمبر 948 نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لیے میت کی چار پائی اس طرح رکھے کہ میت کا سر شمال کی سمت یعنی قبلے کے دائیں جانب اور پاؤں جنوب کی جانب ہوں پھر باوضو ہو کر صفے باد میت اگر مرد ہے تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو اور اگر عورت ہے تو اس کے درمیان کھڑا ہو جامع ترمزی کتاب باب بابو جاء این یقوم الامام من الرجل والمرأة حدیث نمبر 1034 سنن نبی داوود کتاب الجنائز باب این یقوم الامام من المیت اذا صلی علی حدیث نمبر 3194 وسند نیز سنیے صحیح البخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بتیس صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چونسٹھ پھر دل میں نیت کر کے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں اور پہلی تکبیر کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھیں جنازے میں فاتحہ سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کہی جائے پھر فاتحہ پڑھی جائے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور میت کے لیے دعا کی جائے اس کے بعد سلام پھیرا جائے المصنف لعبد الرزاق کتاب الجنائز باب القراءت والدعاء فی الصلاة علی المیت جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو نواسی چار سو نوے حدیث نمبر چھ ہزار چار سو اٹھائیس حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بائیس میں اسے صحیح کہا ہے المنتقى لبن الجارود حدیث نمبر پانچ سو چالیس وسندوه صحیح طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یعنی میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز باب و قرا اطفات نمبر ایک الجنازہ حدیث نمبر 1335 اس سے جہری قرات بھی ثابت ہوئی تعجب ہے جو لوگ اٹھتے بیٹھتے فاتحہ کا نام لیتے ہیں وہ نماز جنازہ میں اسے پڑھتے ہی نہیں مولانا عبد السمد رفیقی طلحہ بن عبید اللہ کی ایک روایت میں فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت پڑھنے کا بھی ذکر ہے سنن نسائی کتاب الجنائز باب الدعاء حدیث نمبر 1989 وسندہ صحیح معلوم ہوا کہ تکبیر اولا کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھ کر امام کو دوسری تکبیر کہنی چاہیے اور پھر نماز والا درود شریف پڑھے اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں پہلی دعا अल्लाहुम्मगफिर اغفر व وميتنا व وغائبنا व وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تزلنا بعدہ اے اللہ ہمارے زندہ اور مردے کو چھوٹے اور بڑے کو مرد اور عورت کو حاضر اور غائب کو بخش دے اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جسے تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر اے اللہ ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں کسی گمراہی یعنی آزمائش میں نہ ڈال سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ماجہ فی جنازہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھانوے سنن ابی داود کتاب الجنائز باب الدعاء للمیت حدیث نمبر تین ہزار دو سو ایک وسن حسن امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر سات سو ستاون میں اسے صحیح کہا ہے یحییٰ بن نبی کثیر نے سما کی تصریح کر دی ہے والحمدللہ دوسری دعا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه الجنة النار الہی اسے معاف فرما اس پر رحم فرما اسے عافیت میں رکھ اس سے درگزر فرما اس کی بہترین مہمانی فرما اس کی قبر فراخ فرما اس کے گناہ پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال اسے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا ہے اسے اس کے یعنی دنیا والے گھر سے بہتر گھر دنیا کے لوگوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی سے بہتر جوڑا عطا فرما اسے بہشت میں داخل فرما اور فتن قبر عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا صحیح مسلم کتاب الجناز للمیت فی نمبر حدیث نمبر 963 تیسری دعا فلان ابن فلان فی وحبل من فتنة القبر وعذاب النار الوفاء والحق فاغفر وارحمه کا وحبلی الغفور الرحیم الہی یہ فلاں بن فلاں تیرے ذمے اور تیری رحمت کے سائے میں ہے اسے فتنہ قبر اور آگ کے عذاب سے بچا تو یعنی اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے الہی اسے معاف کر دے اور اس پر رحم فرما بلا شبہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے سنن ابن ماجہ کتاب باب ماجہ فی الدعاء فی الصلاة علی الجنازہ حدیث نمبر 1499 سنن نبی داوت کتاب الجناز للمیت حدیث نمبر تین ہزار دو سو دو امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر سات سو اٹھاون میں اسے صحیح کہا ہے الاوسط لبن المنظر جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو اکتالیس حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تہتر جنازے کے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور جنازہ ہونے اور تدوین سے فارغ ہونے تک ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے دو قرآ ثواب ہے ہر قرآت عہد پہاڑ کے برابر ہے اور جو یعنی صرف جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک قرآت ہے صحیح بخاری کتاب الایمان باب اتباع الجنائز من الایمان حدیث نمبر سینتالیس ایک ہزار تین سو پچیس صحیح مسلم کتاب الجنائز باب فضل الصلاة علی الجنازت و و اتباعیہ حدیث نمبر 945 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جلد دفن کرو اگر وہ نیک ہے تو جس طرف تم اسے بھیج رہے ہو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے اور اگر وہ برا ہے تو وہ بوجھ ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو صحیح بخاری کتاب الجنائز باب السراط بالجنازہ حدیث نمبر 1315 صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الاسراعی بالجنازہ حدیث نمبر 944 سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور دعائیں آہستہ پڑھی جائیں سنن نسائی کتاب الجنائز باب الدعاء حدیث نمبر 1991 وہو حدیث صحیح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204 میں اسے صحیح کہا ہے المنتقى لبن الجارود حدیث نمبر 540 وسندوہ صحیح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جنازے میں یعنی تعلیما فاتحہ بلند آواز سے پڑھی سنن نسائی کتاب الجنائز باب الدعاء حدیث نمبر 1990 وسندوہ صحیح امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اٹھاون اور تین سو چھیاسی میں اور حافظ نے اسے صحیح کہا ہے نیز اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پینتیس تعلیم کے علاوہ مطلقاً جائز ہونے کے بنا پر بھی بلند آواز سے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے چنانچہ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں ایک دعا پڑھی جو میں نے یاد کر لی اور میں نے تمنا کی کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الدعاء الصلاة حدیث نمبر 963 مولانا عبد السمد رفیقی لہذا جنازے میں امام تعلیماً اونچی آواز سے قرآن کر سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نہ رکھا جائے صاحب بخاری کتاب الجنائز باب من تاب جنازہ توزعہ حدیث نمبر 1310 بعض علماء کے نزدیک یہ حکم استحباب کے طور پر ہے جبکہ بعض دوسرے اسے منسوخ قرار دیتے ہیں اس کی دلیل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالقیام فی الجنازہ ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کے بارے میں کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا پھر اس کے بعد آپ بیٹھے رہتے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا مولانا عبد الولی خان مسرت احمد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تراسی حدیث نمبر چھ سو ستائیس شرح معانی الاثار لتحاوی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بیاسی احکام الجنائز لل البانی نمبر سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو خون سمیت دفنانے کا حکم دیا ان پر نماز جنازہ پڑھی نہ انہیں غسل دیا صحیح بخاری کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید حدیث نمبر 1343 اور 1000 ایک ہزار تین سو سینتالیس سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ کی چار تکبیرات روایت کی صحیح بخاری کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنازت اربعہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تینتیس صحیح مسلم کتاب الجناز باب تکبیر علی الجنازہ حدیث نمبر نو سو اکاون سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پر چار تکبیرات کہتے ایک جنازے پر انہوں نے پانچ تکبیرات کہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی کرتے تھے صحیح مسلم کتاب الجناز باب علی القبر حدیث نمبر نو سو ستاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل اور ان کے بھائی رضی اللہ عنہما کے نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی صحیح مسلم کتاب الجنائز باب سلاد علی حدیث نمبر نو سو تہتر 973 سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ رضی اللہ عنہ نے مسجد میں پڑھائی السنن جلد نمبر صفحہ باون 52 ادو صحیح کتاب الجنائز باب سلا علی الجنازہ فی المسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار مسلمان جس مسلمان کی تعریف کریں اور اچھی شہادت دیں اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا ہم نے نے عرض کیا اور تین آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے عرض کیا اور دو آپ نے فرمایا دو بھی پھر ایک کے متعلق ہم نے سوال نہ کیا صحیح بخاری کتاب باب ثناء ثنا علی المیت حدیث نمبر 1368 2643 غائبانہ نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا مشروع ہے اور اس کی دلیل وہ حدیث جو صحیح بخاری حدیث نمبر 1248 1318 1320 1327 1328 1333 وغیرہ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 951 میں نجاشی شاہ حبشہ کے حوالے سے آئی ہے غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق علماء متقدمین میں اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر جمہور صلف صالحین اسے جائز کہتے ہیں جبکہ احناف اور مالکی حضرات اسے ناجائز خیال کرتے ہیں جواز کا قول راجے ہے جس کی دلیل مندرجہ ذیل فرمانے نبوی ہے آج حبشہ سے تعلق رکھنے والا ایک نیک سیرت انسان یعنی شاہ حبش فوت ہو گیا ہے آؤ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں راوی کہتے ہیں کہ ہم نے درست کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی یعنی نماز جنازہ کے وقت ہم نے صف بندی کر رکھی تھی صحیح بخاری کتاب الجنائز باب الصفوف علی الجنازہ حدیث نمبر 1320 صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر عید گاہ تشریف لے گئے اور وہاں چار تکبیروں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ ادا کی کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنازہ اربعہ حدیث نمبر 1333 بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازے کا اہتمام اس لیے کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی سرزمین کے علاوہ بغیر غیر ملک میں فوت ہوا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ ایک ملک کا سربراہ مسلمان ہو اور اس کے اسلام کا چرچا بھی ہو چکا ہو لیکن وہاں اس کا ہم نوا نہ ہو حتیٰ کہ آیان سلطنت اہل خانہ اور دوست احباب بھی اس نعمت سے محروم رہے ہو اور اس کے نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو الفتح الربانی جلد نمبر سات صفحہ نمبر دو سو تیئیس البتہ غائبانہ نماز جنازہ کے لیے دیگر ذرائع ابلاغ کو استعمال استعمال نہ کیا جائے جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل رواج کے طور پر کیا جاتا ہے وہاں خطابات کا بھی قطعاً اہتمام نہ ہو ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں واللہ اعلم بالصواب حافظ عبدالستار الحمد حافظ چونکہ نجاشی بلاد کفر میں فوت ہوا تھا جیسا کہ مسند احمد جلد نمبر چار صفحہ نمبر سات اور چونسٹھ وغیرہ حدیث میں بغیر ارزکم کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے بغیر ارزکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرزمین مدینہ میں فوت نہیں ہوا اگر یہاں فوت ہوتا تو تم ضرور اس کا جنازہ پڑھتے لہٰذا اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کا اہتمام کرو عون المعبود جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے لہٰذا جو مسلمان بلاد کفر میں فوت ہو جائے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا بلا شبہ مشروع ہے اور جو مسلمان میت مذکورہ کیفیت کے حامل نہ ہو تو اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا بھی مذکورہ دلیل کے عموم کی وجہ سے اور نجاشی کے ساتھ تخصیص کی سریح دلیل نہ ہونے کی بنا پر جائز ہے لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف راشدین رضی اللہ عنہم اور دیگر سلف کا عام معمول یہ نہیں تھا لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلاف راشدین کے عام معمول کو اپنانا ہی افضل اور بہتر ہے بالخصوص جبکہ غائبانہ نماز جنازہ کو حصول شہرت اور دیگر نام نہاد سیاسی اور مالی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تفصیل کے لیے سنیے احکام الجنائز لیل البانی نمبر ایک 115 اور فتح الدین الخالص جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو بہتر مولانا عبد الولی خان قبر پر نماز جنازہ سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیاہ رنگ کی ایک خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی وہ نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی مجھے اس کی قبر بتاؤ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس کی قبر بتائی پھر آپ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا یہ قبریں تاریخی اور ظلم سے بھری ہوتی ہیں میری نماز کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو روشن کر دیتا ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز باب الصلاة علی القبر بعد ما یدفن حدیث نمبر 1337 صحیح مسلم کتاب الجنائز باب علی القبر حدیث نمبر 956 اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی کرنے کی بڑی فضیلت ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے مولانا عبد السمد رفیقی تدفین و زیارت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا حین تطلع الشمس بازی حتى حتى ترتفع وحين وحين يقوم قائم الظهيرة تميل الشمس الشمس تضيف للغروب حتى تغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا نمبر ایک طلوع آفتاب کے وقت حتیٰ کے بلند ہو جائے نمبر دو جب سورج دوپہر کے وقت عین سر پر ہو حتیٰ کے ڈھل جائے نمبر تین غروب آفتاب کے وقت حتیٰ کے غروب ہو جائے صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب الاوقات اللتی نوہی عن حد نمبر آٹھ سو اکتیس سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے امام مالک کتاب الجنائز الجنائز باب علی بعد الصبح الى نمبر حدیث سو 548 اس کی سند صحیح بلکہ اسح الاسانید ہے قبر گہری کھودیں اسے ہموار اور صاف رکھیں سنن ابی داود کتاب الجنائز باب تعمیق القبر حدیث نمبر تین ہزار دو سو پندرہ وسند صحیح جامع ترمزی کتاب الجہاد ما جاء افی دفن ندا حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تیرہ امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے میت کو قبر کے پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں سنن ابی داود کتاب الجنائز باب کیف يدخل المیت قبر حدیث نمبر تین ہزار دو سو گیارہ صحیح امام بحقی نے جلد نمبر چار صفحہ نمبر چون میں اسے صحیح کہا ہے میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یعنی اسے دفن کرتے ہیں سنن نبی داود کتاب الجنائز باب فی الدعاء للمیت اذا وزع فی قبر حدیث نمبر تین ہزار دو سو تیرہ حدیث صحیح امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو میں اور امام زہبی نے اسے صحیح کہا ہے شاہدہو عند الحاکم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو صحیح افسوس کہ یہ سنت بھی بعض علاقوں میں مرتی چلی جا رہی ہے کیونکہ لوگوں نے اس کا متبادل ڈھونڈ رکھا ہے یعنی وہی نعرہ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ جس کا اس موقع پر پڑھنا ثابت نہیں ہے مولانا عبد السمد رفیقی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وسیعت کی کہ میرے لیے لحد بنانا اور اس پر کچی انٹے لگانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا صحیح مسلم کتاب الجنائز بابن فی اللحد ونصب اللبن علی المیت حدیث نمبر 966 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کی کوہان جیسی تھی صحیح بخاری کتاب الجناز جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما حدیث نمبر 1390 پھر قبر پر مٹی ڈال کر سب لوگ میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا مانگے سنن نبی داود کتاب الجناز باب الاستغفار عند القبر للمیت حدیث نمبر 3221 وسندہ حسن امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے جنازے کے بعد قبرستان سے نکل کر اجتماعی طور پر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں لہٰذا یہ بدعت ہے نماز جنازہ کے فوراً بعد میت کی چارپائی کے پاس جمع ہو کر اور اسی طرح تدفین کے بعد چالیس قدموں کے فاصلے پر پہنچ کر میت کے لیے دعائے مغفرت کا خصوصی اہتمام و التزام کرنا سراسر بدعت ہے مولانا عبدالسمد رفیقی قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت قبروں کو اونچا کرنا پختہ بنانا ان پر گمبد اور قبے بنانا حرام ہے سیدنا جابر رضی اللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں اور ان پر عمارت یعنی گمبد وغیرہ بنانے سے منع کیا نیز آپ نے قبروں پر بیٹھنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا یعنی چاہے کوئی شخص مجاور بن کر بیٹھے یا چلا کشی کے لیے سب ناجائز ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز باب القبر قبری و حدیث نمبر نو سو ستر باب القبر والصلاة علیہ حدیث نمبر نو سو بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر یعنی کتبہ لگانے لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے سنن نبی داود کتاب الجنائز باب فی البناء علی القبر حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھبیس حدیث صحیح حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اسی میں اور اسے صحیح کہا ہے عند مسلم حدیث نمبر نو سو ستر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں صحیح مسلم کتاب الجنائز باب العمر بتصویت القبر حدیث نمبر نو سو انہتر امہات المؤمنین سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ملک حبشہ کے ایک گرجے کا ذکر کیا کہ اس میں تصویریں لگی تھیں آپ نے فرمایا جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے صحیح مسلم کتاب المساجد باب عن بناء المسجد علی نمبر پانچ سو اٹھائیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری یعنی مرض الموت میں فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لانت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو یعنی عملا مسجدیں بنا لیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی بخاری کتاب الجنائز ما ماجا فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1390 صحیح مسلم کتاب المساجد باب النہی عن بناء المسجد علی القبور حدیث نمبر 529 قبروں کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم ان کی زیارت کیا کرو صحیح مسلم کتاب الجنائز باب استیدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز فی زیارت قبر امی حدیث نمبر 977 ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا مقصد و فائدہ بیان فرمایا کہ یہ موت یاد دلاتی ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز باب استعدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز و جل فی زیارت قبر امی حدیث نمبر 976 شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی مگر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت پر سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی آپ نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا صحیح بخاری کتاب الجنائز باب قول الرجل للمرأة اسبری القبر نمبر حدیث نمبر 1252 صحیح مسلم کتاب الجنائز باب انفی صبر عند حدیط نمبر حدیث نمبر 926 اگر عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ اسے قبرستان میں آنے سے بھی منع کر دیتے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے ان سے پوچھا گیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا تھا تو امی جی نے فرمایا پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی تھی المصدرک للحاکم کتاب الجنائز جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چھہتر حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بانوے وسندہ صحیح حافظ زہبی نے اسے صحیح اور حافظ عراقی نے جید کہا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں قبرستان میں جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں تو آپ نے دعا سکھائی یعنی جو چند سطروں کے بعد ذکر کی جا رہی ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء الماقول حدیث نمبر 974 اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی جامع ترمزی کتاب الجنائز باب ما جاء فی زیارت القبور للنساء حدیث نمبر 1056 وسندہ حسن امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بکثرت زیارت تو منع ہے مگر کبھی کبھار اپنے اقربا کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ینہا من سب الاموات حدیث نمبر 1393 زیارت قبور کی دعائیں جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے وہ یہ دعا پڑھے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عن قریب تم سے ملنے والے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء نو حدیث نمبر 974 975